چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کرنا کیسا ہے علماء نے اس کو مایوب لکھا کو اس طریقے بتایا یوں کہ دیکھو بھئی یہ چاند نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کو علماء نے مایوب بتایا